Welcome to visual programming last time ہم نے اس کورس میں ایونٹس کی ڈسکرپشن ایونٹس کی ڈیفینیشن اور اس سے ریلیٹڈ کافی سارے کنسیپٹس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی ہم نے اپنی پرانی ایگزامپل جو سی پلس پلس میں ہم نے لکھی تھی اس کو تھوڑا سا ریوزٹ کیا تھا اور اس کے بعد اینڈ میں ہم نے ایک فلاور ڈیلیوری اپلیکیشن کی بڑی ایونٹ ڈریون ایگزامپل لی تھی اور اس کی ڈسکشن کی تھی آج کے لیکچر میں ہم ایونٹ ڈریون کو کچھ چیزوں سے کمپیئر کریں گے جو ویل well نون ہوتی ہیں اور اکثر یہ کویشچن آتا ہے کہ یہ ایونٹ ڈریون ان سے کیوں ڈفرینٹ ہے اور کیسے ڈفرینٹ ہے مثلا سمپل میسیجز سے ایونٹس کیسے ڈفرینٹ ہیں ریکویسٹ رسپانس سسٹم سے ایونٹس کیسے ڈفرینٹس ہیں سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر سے ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کس طرح سے ڈفرینٹ ہے تو یہ سارے کویشچنز ہیں جو ہم آج ٹارگیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم زیادہ فارمل ڈیفینیشنس دیکھیں گے ایونٹ پروڈیوسرس کی کنزیومرس کی ان کی ٹائپس دیکھیں گے اور ٹورڈس دا اینڈ ہم اگین وہ اپنی سی پلس پلس والی ایگزامپل ریوزٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم نے جو چیزیں تھیوری میں سمجھی ہیں ان کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں تو کیا ہمیں اس کے ڈفرینٹ چیزوں کے نام پتہ چلتے ہیں اور کیا انفارمیشن ملتی ہے اور یہی چیز ایکسرسائز ہم فلاور ڈیلیوری اپلیکیشن کے ساتھ کریں اور وہاں پہ چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے ریکویسٹ رسپانس اس ٹاپک پہ ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ایونٹس اور ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر اور ریکویسٹ رسپانس ڈریون آرکیٹیکچر میں کیا فرق ہے اور کیا سملیرٹیز ہیں تو ریکویسٹ ڈریون آرکیٹیکچر ہے کیا ریکویسٹ ڈریون آرکیٹیکچر یہ ہے کہ میں کسی کو ایک ریکویسٹ دوں گا اور مجھے ایک رسپانس ملے گا اور اس کی سب سے سمپل اگزامپل ویب براؤزر ہے جو ہم سب نے یوز کیا ہے ویب براؤزر پہ آپ ایک یو آر ایل لکھتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ایک کیوری جاتی ہے ویب سرور کو کہ یہ پرٹیکولر یو آر ایل کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ مجھے چاہیے اور وہ سرور دیکھتا ہے کہ ڈاکومنٹ ڈائنامیکلی جنریٹ کرنی ہے یا اسٹیٹک فائل پڑی ہے یا اس کے لیے اور کیا کیا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ ایک رسپانس بھیجتا ہے اور بعض اوقات ویب براؤزر میں یہ ہوتا ہے اس رسپانس کے اندر فردر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ یہ امیج آنا ہے اور جو اس جگہ پڑے یا یہاں پہ یہ چیز آنی ہے جو اس جگہ پہ پڑی ہے اس کے لیے ہمیں فردر ریکویسٹ بھیجنی پڑ سکتی ہیں لیکن ہر ریکویسٹ کے جواب میں ہمیں ایک رسپانس ملتا ہے تو اگر مجھے کوئی بھی ڈیٹا چاہیے مجھے ایک ریکویسٹ بھیجنی ہے اور مجھے ایک رسپانس ملے گا تو یہ کیوریز یہ ریکویسٹ کے تھرو ہم کیوریز بھی بھیج سکتے ہیں ریکویسٹ کے تھرو ہم اپڈیٹس بھی بھیج سکتے ہیں مثلا یہی ویب پروٹوکال پہ اگر میں نے کوئی چیز کوئی ایف ٹی پی پہ فائل اپلوڈ کرنی ہے یا کوئی میں اس قسم کی بھی ریکویسٹ بھیج سکتا ہوں کہ اس ایف ٹی پی سرور پہ یہ فائل ڈیلیٹ کر دو یا ایڈ کر دو یا میں ایک ویب پیج پہ اپنا فارم ڈیٹا فل کرتا ہوں کوئی یوزر نیم پاسورڈ ایڈریس کوئی بھی انفارمیشن فل کر فل کرتا ہوں اور اسے سبمٹ کرتا ہوں تو وہ ساری انفارمیشن میری ریکویسٹ کے ساتھ سرور پہ جائے گی اور سرور اس کے بیسس پہ کوئی اپڈیٹس کر سکتا ہے تو دو طرح کی ریکویسٹ ہو گئی کیوری ریکویسٹ اور اپڈیٹ ریکویسٹ انہیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ دونوں قسم کی ریکویسٹ سنکرونس انٹریکشنز ہیں کہ میں ایک کیوری بھیجتا ہوں اور اس کا ایک رسپانس آتا ہے میں اگر آ, اس کیوری کا رسپانس یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی یہ دو چیزیں ٹائڈ ہیں ریکویسٹ اور رسپانس اب اسے اگر میں کمپیئر کروں ایونٹس سے تو ایونٹس میں پہلا پرنسپل ہی ہم نے ڈسکس کیا ڈی کپلنگ کا لیکن یہاں تو فنڈامنٹلی ریکویسٹ اور رسپانس کپلڈ ہے ہر ریکویسٹ کا ایک رسپانس آنا ہے میں نے ویب براؤزر میں بیٹھ کے سرور کو کیوری دینی ہے سرور نے مجھے آگے سے ڈاکومنٹ دینی ہے تو ایٹ اے ہائر لیول اگر دیکھیں ایونٹس اور ریکویسٹ میں کیا ڈفرینٹ ہے ایونٹس وہ چیزیں ہیں جو which are have already happened اور ریکویسٹ اگر اس ورڈ کی سینس میں دیکھیں تو اس request for something to happen تو اگر میں کوئی ریکویسٹ کر رہا ہوں for something to happen تو I would like to know کہ وہ ہیپن ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی اور اگر میں اسے یہ ریکویسٹ اور رسپانس کے ورڈس یوز کروں تو اس کے ساتھ یوزلی ورڈس یوز ہوتے ہیں سروس ریکویسٹر اور سروس پرووائڈر یا ان سمپل ورڈس کلائنٹ اور سرور کے So there there is always a distinguish between are always two entities, a client entity and a server entity. اور ان کے درمیان میں ریکویسٹ رسپانس ہوتا ہے تو ایک کلائنٹ ایک ریکویسٹ دیتا ہے سرور ایک رسپانس دیتا ہے ایونٹس کے کیس میں ایک ہی پروگرام ایک ایونٹ پروڈیوسر بھی ہو سکتا ہے کنزیومر بھی ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی تو ریکویسٹ رسپانس میں بھی ایک پرٹیکولر پروگرام ریکویسٹر بھی ہو سکتا ہے پرووائڈر بھی ہو سکتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کا but events are in sense are one way events in essence ایک ڈائریکشن پہ چلتے ہیں they are post from one entity to the other entity یہاں پہ اگر ایک ایگزامپل دیں جو کہ سارٹ آف گرے ایریا میں لائی کرتی ہے ایک آڈر ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم کافی شاپ کی ایگزامپل لی تھی ایک کسٹمر آ کے ایک آڈر کرتا ہے کہ مجھے یہ کھانے کو چاہیے یا یہ مجھے پیسٹری ریڈی کر دو از اٹ اے ریکویسٹ اور از اٹ این ایونٹ یہ ہمارے ہم اسے ایک ایونٹ کی طرح بھی ہینڈل کر سکتے ہیں ہم اسے ایک ریکویسٹ کی طرح بھی ہینڈل کر سکتے ہیں اگر ہم اسے ایک ایونٹ کی طرح ہینڈل کریں تو آرڈر ایک ایونٹ ہے جس کے آگے سسٹم میں بہت کچھ ہوگا اور ان دا اینڈ ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا تو اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آرڈر ایونٹ کے جواب میں ایک آرڈر ڈیلیوری ایونٹ ہمیشہ جنریٹ ہوتا ہے لیکن تو پھر کوشچن یہ آتا ہے پھر یہ کس طرح سے ڈیکپلڈ ہے یعنی اگر ایک آرڈر کو ایونٹ سسٹم میں بھی اس آرڈر کے جواب میں ایک اور ایک اور ایونٹ جنریٹ ہونا ہے تو پھر یہ ڈیکپلڈ کیسے ہیں ڈیکپلڈ یہ اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ ریکویسٹ رسپانس سسٹم کو سوچیں اور آپ ایک سسٹم ڈیزائن کرنے بیٹھیں تو ہمیشہ ہر کام کے لیے آپ ایک ریکویسٹ رسپانس کی تھاٹ پروسیس میں چلے جائیں گے آرکیٹیکچر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ایک ہی کام کو دس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن ایک آرکیٹیکچر آپ کو کچھ چیزوں کی طرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایک اور آرکیٹیکچر آپ کو کچھ اور چیزوں کی طرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے مثلا اس کی جیسے لینگویجز ہوتی ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ کوڈ لکھنے کی طرف فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں یہ نہیں کہ آپ اس میں پروسیجرل کوڈ لکھ نہیں سکتے یا پروسیجرل لینگویجز میں آپ کھینچتان کے آبجیکٹ اورینٹیڈ نہیں لکھ سکتے تو اسی طرح سے ایک آرکیٹیکچر ایک ایک آئیڈیالوجی ہے جو آپ کو ایک طرف پش کرتی ہے تو ایونٹ ڈریون میں ہم پش ہوتے ہیں کہ ہم ون وے ایونٹس کی طرح سے سوچیں آرڈر ایک ایسی چیز ہے جس کا ایونچولی رسپانس آنا ہی آنا ہے لیکن بہت ساری ایسی سسٹم میں چیزیں ہوں گی جن کا رسپانس نہیں آنا اور اگر ہم ریکویسٹ رسپانس کے تھاٹ پروسیس میں ہوں گے تو ہم انہیں بھی ان کو بھی ون وے کے بجائے ریکویسٹ رسپانس سوچنے لگ جائیں گے میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں ابھی ہم نے فائل چینج کی بات کی اب کیا فائل چینج کرنا کہ مجھے کیوری دینی چاہیے کہ فائل چینج تو نہیں ہو گئی اور رسپانس آیا کہ چینج ہوئی یا نہیں ہوئی یا فائل چینج کا مجھے ایک ایونٹ آ جائے یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ اگر میں ریکویسٹ رسپانس تھاٹ پروسیس کے ساتھ اسے اپروچ کروں تو مجھے لگے گا کہ لاجیکل یہ ہے کہ میں پوچھوں فائل چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور رسپانس میں آ, مجھے پتہ چل جائے چینج ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن اگر میں ایونٹ مینٹیلٹی سے سوچوں تو مجھے یہ لگے گا چینج جس کے پاس آئی ہے وہ ایک ایونٹ جنریٹ کر دے مجھے ریسن کرنا ہوگا تو کر لوں گا اس کی اسی کی ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں آپ اگین ورڈ پروسیسر کی ہم نے پہلے ایگزامپل لی ورڈ پروسیسر میں ہے آپ فائل کو سیو کرتے ہیں آپ نے مینیو میں سے سلیکٹ کیا ٹول بار میں سے دبایا ایونچولی ایک سیو کی ریکویسٹ جنریٹ ہوئی کہ فائل سیو ہونی ہے یعنی ادھر مینیو بار نے ایک ڈیڈیوسڈ ایونٹ فائل فائل کا جنریٹ کیا یا ٹول بار نے کیا فائل سیو کا ایونٹ آ گیا اب پہلی چیز جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ ڈاکومنٹ جس پہ کام کر رہے ہیں وہ چینج ہوئی ہے یا نہیں اگر وہ ڈاکومنٹ چینج نہیں ہوئی تو آپ کا کام ختم ہے آپ فوراً یوزر کو ڈن کر سکتے ہیں آگے چلو لیکن اگر وہ چینج ہوئی ہے تو آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے اگر میں ریکویسٹ رسپانس مینٹیلٹی سے جاؤں تو اس پوائنٹ پہ میں چیک کروں گا جو بھی میری کوڈ میں اینٹی ڈاکومنٹ کو ہینڈل کر رہی ہے اسے ایک ریکویسٹ بھیجوں گا کہ بتاؤ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور وہ مجھے رسپانس کرے گی کہ ڈاکومنٹ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اگر میں ایونٹ ریون تھاٹ سے دیکھوں گا تو ریگارڈلیس آف دس کہ مجھے ابھی سیو ایونٹ آیا ہے یا نہیں آیا جو مرضی ٹائم ہے ڈاکومنٹ ہر چینج پہ مجھے ایک چینج ایونٹ بھیج رہی ہے ایونٹس بہت سارے آ رہے ہیں بجائے اس ایک ریکویسٹ رسپانس کے تو میرے پاس ہر وقت میں یہ ایک فلیگ رکھ سکتا ہوں کہ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ویسے تو ایونٹ زیادہ ہو گئے لیکن جس ٹائم پہ مجھے فائل کو سیو کرنا ہے مجھے پہلے سے پتا ہے فائل چینجڈ ہے یا نہیں تو میری اگر یہ کہیں کہ latency to save an unchanged file یا چینج فائل دونوں کیسز میں میری لیٹینسی کم ہو گئی مجھے ریکویسٹ رسپانس میں وہ ڈیوریشن نہیں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا پڑا یا فار ایگزامپل اگر وہ فائل کسی نیٹورک سرور پہ پڑی ہو سکتا ہے اسے چیک کرنے کے لیے کہ کسی اور نے تو نہیں ماڈیفائی کر دی کچھ پروسیس کرنا پڑے اب وہ سب کچھ پہلے سے ہوا ہوا ہے اور مجھے پہلے ہی ایونٹ آ گیا تھا کہ فائل چینج ہوئی ہے یا نہیں مجھے نئی ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھاٹ پروسیس ہے ایونٹ ڈریون کا ورسز ریکویسٹ رسپانس کا ریکویسٹ رسپانس ہمیشہ ہمیں انفارمیشن پل کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے اور ایونٹ ڈریون ہمیں ہمیشہ انفارمیشن پش کرنے کی اور like silently without without doing anything active ہمیں انفارمیشن ریسیو کر کے اس پہ ریئیکٹ کرنے کی طرف پش کرتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرینس ہے ریکویسٹ رسپانس میں اور ایونٹ ریون میں کہ وہ آپ کو کس اسٹائل آف پروگرامنگ کی طرف پش کر رہا ہے اگر آپ مجھ سے یہ آرگو کریں کہ آپ ریکویسٹ رسپانس سے ایونٹ ریون طریقے سے کوڈ نہیں لکھ سکتے یا ایونٹ ریون سے رسپانس نہیں بنا سکتے تو بنا سکتے ہیں لیکن کیا اپروچ ہمیں ایک نیٹ سولوشن کی طرف لے جاتی ہے اور کیا اپروچ ہمیں ون وے میسیجز کی طرف پوش کرتی ہے کہ میں کبھی ایسے نہ ہو کہ کسی ایونٹ کے رسپانس میں مجھے کوئی لمبی ریکویسٹ بھیجنی پڑے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ لیٹ سے کہ آپ مینیو میں سے جا کے ورڈ ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرتے ہیں اب پرنٹ کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں لائک میرا خیال ہے ورڈ نائنٹی سیون تک اگر آپ پرنٹ کرتے تھے تو ایک ڈائلاگ باکس آ جاتا تھا جو پرنٹر پہ بس بتا رہا ہوتا تھا میں بھیج رہا ہوں بھیج رہا ہوں بھیج رہا ہوں اور جب تک ڈاکومنٹ پرنٹ نہیں ہو جاتی تھی آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے جب کہ ورژنس میں کیا ہے کہ وہ ریکویسٹ چلی جاتی ہے وہ آپ کو نیچے ٹول بار میں اسٹیٹس بھی بتا دیتا ہے لیکن باقی کام بھی آپ آگے کر سکتے ہیں یا ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ مینیو سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ اپڈیٹ چیک کرو کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ تو نہیں آ گئی اب اس اگر آپ ایونٹ ہینڈلر کو دیکھیں کہ یہ آپشن سلیکٹ ہوئی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے ایک یو آر ایل پہ ریکویسٹ بھیجنی ہے اب اگر یہ یو آر ایل پہ ریکویسٹ بھیجنا اور رسپانس ویٹ کرنا ایک اسٹینڈرڈ ریکویسٹ رسپانس طریقے سے کرے جو کہ یوزلی سنکرونس ہوتا ہے تو میری ساری اپلیکیشن تب تک بلاک ہوگی جب تک سرور سے رسپانس نہیں آ جاتا یا کوئی ٹائم آؤٹ نہیں ہو جاتا لیکن اگر اسی کام کو باقی سب کچھ ایونٹ ڈریون ہے اور بیچ میں یہ ریکویسٹ رسپانس آ گئی ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں یہ یاد رکھ لوں گا ایک فلیگ رکھ لوں گا کہ یہ ریکویسٹ میں نے بھیج دی ہوئی ہے اور ریکویسٹ بھیج کے بھول جاؤں گا اور سسٹم کو یہ بتا دوں گا کہ میرے لیے کوئی بھی نیٹورک سے میسج آئے تو مجھے بتانا جیسے ہی نیٹ ورک سے میسج آیا وہ اس میں وہ رسپانس پڑا تھا میں نے اسے اب بتا دیا کہ اپڈیٹ ہے یا نہیں ہے تو ایونٹ میں اور ریکویسٹ رسپانس میں ہم نے یہ فرق دیکھا اور ایونٹ اور ریکویسٹ میں ایک اور فرق بھی ہے یا ایونٹ کی اٹ سیلف ایک کریکٹرسٹک ہے کہ اس کا میننگ اس کے پروڈیوسرس اور کنزیومر سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایونٹ ہے کہ کی پریس ہوئی ہے یا سمپل ایونٹس کی بات یا فائل چینج ہوئی ہے تو اس فائل چینج ایونٹ میں کو پتہ ہونا چاہیے اس میں ریسورسز آئیڈینٹیفائڈ ہونے چاہیے کہ یہ فائل چینج ہوئی ہے اس میں یہ چینج آئی ہے اور اس فائل چینج ایونٹ کے متعلق کوئی انفارمیشن اس کے پروڈیوسر پہ نہیں ڈیپینڈنٹ جس مرضی نے یہ ایونٹ پروڈیوس کیا ہے اس کا مطلب ہے فائل چینج ہو گئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو بھی میں نے فائل چینج پہ ریئیکٹ کرنا ہے وہ میں کروں یا فائل چینج کا ایونٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سافٹ ویئر کے لیے کچھ اور ہو کسی اور سافٹ ویئر کے لیے اس کا میننگ کچھ اور ہو تو ایونٹ ایک سیلف کنٹینڈ اینٹی جبکہ ریکویسٹ اکثر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور کون ریکویسٹ کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے تو ایونٹ کو ہمیشہ ڈیزائن کرتے ہوئے سیلف کنٹین رکھتے ہیں ایونٹس سیلف کنٹین اینٹیز ہیں موسٹلی ون وے ہیں post from producer to consumer events کا آئیڈیا پروڈیوسر کنزیومر کو ڈیکپل کرتا ہے ایونٹس یہ الاؤ کرتے ہیں کہ انہیں اس سنکرونسلی پروسیس کر لیا جائے کہ بجائے اس کے ریکویسٹ گئی ہے اور نیچرلی میں ویٹ کروں رسپانس کا میں ایونٹ بھیج دوں اور دین آئی ایم فری اور جب اس کا رسپانس آئے تو مجھے ایک ایونٹ آ جائے تو دیٹس کہ اس کا مطلب یہ کہ میں نے کسی کو انیبل کر دیا to process this event asynchronously تو نیچرلی ایونٹ ریون میں جو اسٹائل ہوگا وہ ہمارا اس سنکرونس کا ہوگا ہم کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے جو ٹائم لے لے اور جس سے باقی ایونٹ پروسیسنگ رک جائے کسی ایک ایونٹ کے ملٹیپل کنزیومرز ہو سکتے ہیں مثلاً میرے پاس ویب ریکویسٹ آ رہی ہیں لیٹ سے میں ایک ویب سرور ہوں میرے پاس ویب ریکویسٹ آ رہی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ریکویسٹ آئے وہ میں لاگ کروں میرے پاس فائل میں لکھا آ جائے مجھے یہ یہ ریکویسٹ آئی تھی اس یو آر ایل کی اتنی آئی تھی اس کی اتنی آئی تھی اس کی اتنی آئی تھی ایک میرا کوئک سولوشن جو ایک دم سے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں فائل میں جہاں پہ ریکویسٹ ہینڈلنگ کا ایونٹ ہے اس کا جو ایونٹ ہینڈلر ہے وہاں پہ جاؤں اور جہاں پہ میں اپنی فائل لک اپ کر کے اسے واپس سینڈ کر رہا ہوں وہیں پہ ایڈ کر دوں کہ یہ اسے لاک بھی کر دو بڑا سمپل اور نیچرل آئیڈیا ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے کہ اس سے تو پروسیسنگ اوور ہیڈ بڑا ہو رہا ہے تو یہ مجھے صرف ڈیبگ موڈ میں کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں یا ابھی نہیں کرنا اور میں جا کے کامنٹ کر دوں یا جب ڈیبگ کرنا ہو تو اسے آن کر لوں اور مجھے بعد میں خیال ہے کہ ڈیبگ موڈ میں یہ فلیگ سیٹ ہو تو آٹومیٹیکلی آن ہو میں جا کے ایک اف کنڈیشن کروں اور یہ چیزیں سیٹ کروں میرے پروگرام کی لاجک وہی ہے لیکن مجھے کنزیومر کا کوڈ چینج کرنا پڑ رہا ہے یہ ریڈ فلیگ ہے ایون ڈریون میں کہ میرے پروگرام کی لاجک نہیں چینج ہو رہی ادھر لاجک یہ ہے کہ رسپانس بھیجنا ہے یا لاجک یہ ہے کہ لاک کرنا ہے ہوا کیا ہے کہ میں نے دو کنزیومرس مرچ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد مجھے یہ مسئلہ پڑ رہا ہے کہ کون سا کنزیومر انیبل کرنا ہے اور دونوں کرنے یا نہیں کرنے تو آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے آئیڈیلی ہونا چاہیے کہ اس ریکویسٹ کے دو کنزیومر ہوں ایک لاگنگ کنزیومر ہو جس کا کام یہ ہے کہ وہ فائل میں لاگ کر دے اور ایک ریئل کنزیومر ہے جو فائل ریٹرن کرتا ہے جو سرور کنزیومر ہے تو یہ دونوں جو ڈفرینٹ قسم کے کنزیومرس ہیں یہ ڈیکپل ہو گئے ان کا آپس میں کام بھی ڈیکپل ہو گیا ایک ہی ایونٹ کو یہ دونوں رسپونڈ کر رہے ہیں اور پروڈیوسر ایک ہے ملٹیپل ہے وٹ ایور اور اس سے جو ایونٹ آ رہا ہے وہ اب سپلٹ ہو کے دو جگہ جا رہے تو اس ڈیکپلنگ میں ایک نیکسٹ پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر یہ ڈیکپل ہو گئے تو اب میرے پروڈیوسر اور میرے کنزیومرس کو کیا یہ انفارمیشن یہ انفارمیشن کیسے دوں کہ یہ ایونٹ ان دو کنزیومرس کے پاس جانا ہے یعنی یہ تو ہم نے کر لیا کہ بجائے کنزیومر کے دو لکھ لیں ابھی ایک فردر مسئلہ ہے ڈیکپلنگ میں کہ میرے پروڈیوسرز اور کنزیومرز کو کیسے کنفیگر کروں کہ یہاں سے ایونٹ چلا اور ان دو کنزیومرز کو چلا جائے تو اس میں ایک چیز آتی ہے جسے ہم ایونٹ چینل کہتے ہیں ایونٹ چینل کوئی مطلب اس میں کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے صرف ایک اینٹی ہے between consumers and producers to decouple them from each other consume channel uh, کا کام کیا ہے چینل کا کام یہ ہے کہ اس پروڈیوسر سے جو ڈیٹا آ رہے ہیں ایونٹس آ رہے وہ ان کنزیومرس کو جانے اب اور اگر آپ کو چینل کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے channel can be as simple as an X M L file X M L file میں لکھ دیا کہ یہ کنزیومر ہے اور اس کے ایونٹ ان پروڈیوسرس کو جانے ان یہ پروڈیوسر ہے اور اس کے ایونٹس ان کنزیومرس کو ہیں یہ کنفیگریشن فائل ایک سمپل سا پروگرام ہوگا جو پروسیس کر کے ایونٹس کو پاس آن کر دے گا لیکن اب آپ وہی پرابلم اوریجنل سوچیں کہ آپ نے لاگنگ آن کرنی ہے کیسے کریں گے چینل کی فائل میں جا کے ایکس ایم ایل فائل میں جا کے کہہ دیں گے بھائی لاگنگ کنزیومر کو بھی آن کر دو ایز سمپل ایز دیٹ تو ایونٹس یہ کیوں یہ سب کچھ کیوں پاسبل ہوا کیونکہ ایونٹ پروڈیوسر اور کنزیومر ڈیکپل ہے کیونکہ ایونٹ سیلف کنٹینڈ ہے ایک چینل کنفیگریشن فائل ڈیسائڈ کر سکتی ہے کہ ایونٹ کدھر سے کدھر راؤٹ ہونا ہے تو ہم ان ادر ورڈس کہہ سکتے ہیں کہ چینل ایونٹس کو راؤٹ کرتا ہے from their producers to their consumers اور اگین جو ایونٹس پش ہو رہے ہیں ان کی لیٹنسی پل اسٹائل کے ریلیٹو ریڈیوسڈ ہے جو ریکویسٹ رسپانس میں پل آیا اس کی میں نے آپ کو کافی ڈیٹیلڈ ایگزامپل دی ہے اسنکرونسلی پروسیس ہو سکتے ہیں ملٹیپل کنزیومرس ہو سکتے ہیں اور اس سے یہ ساری اینٹیز ڈیکپل ہو جاتی ہیں نیکسٹ ٹاپک اب ہمارا ایونٹس ورسز میسیجز ہے یہ اگین ایک ٹاپک جو کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ میسیجز ایونٹ سے کیسے ڈفرینٹ ہیں تو میسیجز اور ایونٹس میں مین ڈفرینس سیلف کنٹینڈ ہونے کا ہے اگر ہم ایک میسیج کی بات کریں تو ہمیشہ کوئی سینڈر ہوگا کوئی ریسیور ہوگا یا وہ میسج ان ٹرانزٹ ہوگا لیکن ایونٹ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے event can be sent in message یعنی ایسا میسج ہو سکتا ہے جس میں ایونٹ جا رہا ہو اور event can live in an event log event log میں پڑا ہو سکتا ہے کسی کیو میں پڑا ہو سکتا ہے ایونٹ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے messages are use to convey event is are one way to transport events events file میں جا کے کسی اور فائل اس نے لیٹر ریڈ کر سکتی ہے لاگ میں جا سکتے ہیں تو ایونٹ کا کنسیپٹ میسیجز کے کنسیپٹ سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہے نیکسٹ ہم کریں گے ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کو سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر سے سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے یہ سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کا مطلب ہے کہ میرا software composed of services ہے جو ساری سروسز ریکویسٹ رسپانس سے بیہیو کرتی ہیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ رسپانس کو ایونٹ سے کمپیئر کیا تھا اور ہم نے کہا تھا ریکویسٹ رسپانس ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہے جو اکثر ہمیں سنکرونس کی طرف پوش کرتا ہے تو service oriented architecture in essence تو پھر ہو گیا کہ ایونٹس اس میں فٹ ان نہیں ہوتے لیکن اگر ہم سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کی ایسنس دیکھیں کہ کوئی سافٹ ویئر ہم کیوں سروس اورینٹیڈ لکھنا چاہ رہے ہیں کیوں ہم request response based different services بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں مین ریزن ہے اسکیلیبلٹی یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سافٹ ویئر مونولیتھک نہ ہو جائے ون یونٹ نہ ہو جائے اس کے بجائے ڈفرینٹ اینٹیز ہوں جو ریکویسٹ رسپانس میں آپس میں بات کریں اور اس طرح سے سافٹ ویئر کے کمپوننٹ اسکیلیبل رہیں اگر ہم یہ ایس ایس دیکھیں تو یہ ایس ایس ڈریون آرکیٹیکچر میں بھی ہے یہاں بھی ہم اسکیلیبلٹی کی بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ سروسز ہیں جو کہ اب سروسز نہیں ہیں بلکہ ایونٹ ایونٹ پروڈیوسرس یا کنزیومرس ہیں یا ایونٹ ایجنٹس ہیں جن کی ابھی ہم بات کریں گے different components just events handle کر رہے ہیں انہیں ڈیڈیوس کر کے ایونٹس جنریٹ کر رہے ہیں جسٹ ان کا کمیونیکیشن میکینزم اب ریکویسٹ رسپانس نہیں ہے بلکہ ون وے ایونٹس ہے جو کہ ہمیں ایک اے سنکرونس نیچر کی طرف پوش کر رہا ہے دونوں میں بہت سملیرٹیز بھی ہیں اگین دونوں کا آئیڈیا یہ ہے کہ اپلیکیشن ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے اسکیل ہو جائے لیکن کی ڈفرینس یہی ہے کہ کمپوننٹس آپس میں کیسے بات کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسا کمپوننٹ بنانا چاہوں جو سروس اورینٹیڈ وے میں بھی بات کر سکے ریکویسٹ رسپانس اور وہی کمپوننٹ ایک ایونٹ بیس پہ بھی بات کر سکے مثلاً اسے ہم ایونٹس دے سکیں وہ ہمیں چینج لسنرس ایڈ کرنے دے چینج لسنر یہ ہوتا ہے کہ میں اسے کہہ دوں بھائی جب بھی یہ چینج آئے مجھے بتا دینا that's like subscribing to an event bus کا میں نے کسی ایونٹ کو یا کسی ایونٹ سورس کو یا ایونٹ پروڈیوسر کو سبسکرائب کر لیا وچ مینس کہ یہ جو ایونٹ جنریٹ کرے گا وہ مجھے آئیں گے تو چینج لسنر اسی طرح کا ورڈ ہوتا ہے کہ جو چینجز کے لیے سبسکرائب کر لیتا ہے اس فائل میں یا اس ڈاکومنٹ میں کوئی بھی چینج ہو تو مجھے ایک ایونٹ آ جائے تو یہ مین ڈفرینس سروس آرکیٹیکچر اور ایونٹ اورینٹیڈ آرکیٹیکچر میں ریکویسٹ رسپانس ورسز ایونٹس کا ہے اب ہم کچھ ڈیفینیشنس دیکھتے ہیں جس میں سے کچھ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھیں انہیں ہم ذرا فارملی ڈیفائن کرتے ہیں پہلی ڈیفینیشن ہے ہماری ایونٹ پروڈیوسر کی an event producer is an entity at the edge of an event processing system that introduces events into the system یہ ڈیفینیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا ایک ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے اس کے ایج سے outside that that event processing system کچھ ایونٹس انسرٹ ہو رہے ہیں تو اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم ایک اپنی اپلیکیشن کی بات کر رہے تھے ورڈ پروسیسر اپلیکیشن کی اس میں جو ماؤس مووس کے ہارڈ ویئر ایونٹس ہیں یا جو کی بورڈ کے hardware events totally externally enter ہو رہے ہیں they are real event producers وہ سورسز اور اس میں ہم اگر تھوڑا سا فردر اسے بات کریں اسی ماؤس کی ایگزامپل لے لیں تو ماؤس کی ایگزامپل ایک ایسی ہے جہاں پہ ہمیں ہمارے اپلیکیشن اور ایکچوئل ماؤس کے ایونٹس کے درمیان میں ایک اور چھوٹی سی ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے جو آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہے تھوڑی سی اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں یہ ڈفرینشیٹ ہوگا کہ جس ایونٹ کو ہم ایکسٹرنل ایونٹ اپنے لیے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے ایونٹ پروسیسنگ سسٹم کے لیے وہی وہ ایونٹ ایکسٹرنل ہے یا نہیں یا وہ اس کی آؤٹ پٹ ہے تو ایک event processing system operating system کے اندر ہے جو ماؤس موس کے جو بھی ہارڈ ویئر میسیجز آ رہے ہیں بٹنس کے ہارڈ ویئر میسیجز آ رہے ہیں اسے کیا آ رہے ہیں بٹن دبا بٹن ریلیز ہوا دیٹس آل ہمیں کیا میسیج آ رہے ہیں بٹن کلک ہوا ڈبل کلک ہوا ایون کی بورڈ کے کیس میں ہارڈ ویئر سے میسج جنریٹ ہو رہا ہے بٹن ڈاؤن ہوا اپ ہوا ہمیں جنریٹ ہو رہا ہے یہ کریکٹر آ رہا ہے یا یہ کی پریس ہوئی ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان اصل میں ایک پورا ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے وہ سسٹم کیا کرتا ہے وہ سسٹم یہ کرتا ہے کہ جو ریئل ایونٹ پروڈیوسر جو ہارڈ ویئر ایونٹ آیا اسے اس نے دیکھا کہ یہ لیٹ سے کی اپ ایونٹ ہے تو اب اس نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کی اپ ایونٹ ہے اس سے فوراً پہلے کوئی کی ڈاؤن ایونٹ تو نہیں آیا اگر کوئی ڈاؤن ایونٹ آیا ہے تو بھی اس تو اس نے ایک ٹائمر لگا کے ویٹ کرنا ہے کہ اگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک کوئی اور ایونٹ نہیں آتا تو میں آگے بتا دوں یہ ایک کلک ہے لیکن اگر تھوڑی دیر بعد پھر ایک ڈاؤن آ جاتا ہے with in that time period تو ہو سکتا ہے یہ ڈبل کلک ہو اور اگر آپ سوچیں تو ڈبل کلک میں ہمیشہ ایک پہلے کلک ہوتی ہے لیکن سافٹ ویئر اسے ایسے نہیں لیتا کہ پہلے کلک والا کام بھی کرے اور پھر ڈبل کلک والا بھی کرے تو یہ جو پورا بیچ میں ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے یہ ان اس ایونٹ پروڈیوسر سے لے کے اور کچھ جنریٹ کر رہا ہے اور وہ جنریٹ میں ڈبل کلک ہے کلک ہے کی بورڈ پریسز ہیں جو کی بورڈ ڈاؤن اور آپ کو کمبائن کر کے اور شفٹ کی کے ڈاؤن اور آپ کو ڈفرینٹلی ہینڈل کرنا ہے تو فار ایگزامپل شفٹ کی ڈاؤن ہوئی اس نے ہمیں بتا دیا بھائی شفٹ کی ڈاؤن ہے اس کے بعد ایک ہی ڈاؤن ہوئی اب اسے پتہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کیپس لاک اس نے اس وقت چھوٹا اے دینا ہے یا بڑا اے آگے دینا ہے تو اگین کی بورڈ ماؤس کے آگے دو ایونٹ پروسیسنگ سسٹم لگے اور ورڈ پروسیسر کے لیے یہ سورسز ایونٹ پروڈیوسر ہیں یہ ایکسٹرنل ٹو دا سسٹم ہے یہ at the edge of the system ہے کہ ڈبل کلک سنگل کلک یہ ساری ایگزامپلس نیکسٹ ڈیفینیشن ہے event consumer An event consumer is an entity at the edge of an event processing system that receives events from the system. تو ایونٹ کنزیومر کیا ہے ایونٹ کنزیومر ہم اپنی اسی ایگزامپلس میں دیکھیں تو پہلی جو پہلی اپلیکیشن ہے جو آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایونٹ پروسیسنگ ہو رہی ہے اس کے کنزیومر یہ ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے اور جو ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے جس کے لیے یہ پہلا سسٹم پروڈیوسر تھا اور وہ اس کی کنزیومر ہے اس کی یہ کنزیومر ہے اور اگر بالکل شروع میں چلے جائیں جو ہارڈ ویئر کی پریس تھا اس کا کنزیومر کون ہے اس کا کنزیومر او ایس والی اپلیکیشن ہے نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں raw event raw event is an event that is introduced an event processing system by an event producer تو ابھی یہ را ایونٹس کیا ہیں یہاں پہ او ایس والی کے را ایونٹس ہیں ماؤس کا بٹن ڈاؤن ماؤس کا button up key down key اپ ہماری ورڈ پروسیسنگ کے لیے را ایونٹس کیا ہیں double click single click A B C کیا پریس ہوا ہے تو را ایونٹس اگین جس ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے کنٹیکسٹ میں آتے ہیں next definition derived event derived event is an event that is generated as a result of event processing that takes place inside and event processing system تو یہاں دیکھیں کہ ڈرائیوڈ ایونٹ یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے ماؤس کے ڈاؤن اپ سے اور ٹائمر کو یوز کر کے ڈرائیو کیا کہ یہ ڈبل کلک ہوا ہے یا ڈیرائیوڈ ایونٹ یہ ہے کہ ایک بٹن نے دیکھا ایک بٹن کے جو گوئی ایلیمنٹ بٹن ہوتا ہے اس کے کوڈ میں ہم نے دیکھا کہ mouse press mouse click event اس کے اوپر آیا ہے تو اب اس سے ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا آن بٹن پریس یا بٹن پریس ہوا ہے یا مینیو بار میں سے میں کوئی چیز چوز کروں تو اس سے ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا کہ فائل کو سیو کرنا ہے یا پرنٹ کرنا ہے یہ سارے ڈیرائیوڈ ایونٹس ہیں یہ اس ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشن کے اندر جنریٹ ہو رہے ہیں نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں stateless event processing event processing agent is set to be stateless the way one event does not influence the way subsequent events اس کا مطلب ہے اسٹیٹ لیس ایونٹ پروسیسنگ اگر سمپل ورڈس میں دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی ایونٹ آئے گا تو میں اسے سیم طریقے سے ریئیکٹ کروں گا اس ابھی ماؤس ایونٹس کی ایگزامپل لیں تو میرے پاس اگر ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ آتا ہے تو میں اسے سیم طرح سے نہیں پروسیس کر رہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کیا اس سے فوراً پہلے میں نے کلک رجسٹر کی ہوئی ہے کیا میں نے اسے ڈبل کلک بنانا ہے تو یہ ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ اپنے پریویس ایونٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے اسے اسٹیٹ انفارمیشن چاہیے یہ اسٹیٹ لیس نہیں ہے تو اسٹیٹ لیس کو پروسیس کرنا سمپلر ہے لیکن ہمیں بہت سارے ریئل سینیریوز میں اسٹیٹ چاہیے ہوتی ہے کہ یہ ایونٹ کس ٹائم پہ آیا ہے اس سے پہلے کیا ایونٹس ہیں اور اس پہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے وہ اس سے پچھلے ایونٹس کی کچھ انفارمیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور وہ انفارمیشن ہم ایکسٹریکٹ کر کے اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں جسے ہم اسٹیٹ کہتے ہیں اسٹیٹ فل ایونٹ پروسیسنگ کیا ہوگی جہاں پہ ہم اپنے پاس اسٹیٹ سیو کریں گے اور اس اسٹیٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی ایونٹ کو رسپونڈ کریں گے نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ایونٹ اسٹریم کی an event stream is a set of associated events it is often temporally totally order set جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک well defined time stamp order ہے اس کے بعد stream in which all called, must be of the same type is stream homogeneous event stream events as a stream in types the events may be of a heterogeneous event stream تو ایونٹ اسٹریم بیسیکلی ایک collection آف ایونٹس ہے اور ہم جو ابھی یہ گوئی ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں یا گوئی پروگرامنگ یا ویژول پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہمیں اکثر اسٹیٹ فل ایونٹ پروسیسنگ کرنی ہوگی ہمیں اکثر اسٹیٹ رکھنی ہوگی ساتھ اور اکثر ہماری ایونٹ اسٹریم ہیٹروجینیس ہوگی اس میں کبھی ماؤس کبھی کی بورڈ کبھی ڈرائیوڈ ایونٹس کبھی نیٹورک ایونٹس کبھی فائل ایونٹس یہ سارے آ رہے ہوں گے اور ہم نے انہیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے یہ ہماری کرنٹ اسٹیٹ پہ ڈپینڈ کرے گا تو اسٹیٹ ہم کیسے رکھتے ہیں اگر ہم سمپل لینگویجز کی بات کریں جو ہماری کامن لینگویجز ہیں تو ہم اسٹیٹ ڈپینڈنگ آن کہ وہ اسٹیٹ کس کس میں شیئر کرنی ہے مے بی ہم گلوبل ویریبلس رکھ لیں مے بی ہم ایک کلاس کے ممبر ویریبلس میں رکھ لیں مثلاً ہم ایک کلاس بنائیں ایک کوڈ کا ماڈیول بنائیں ڈپینڈنگ آن آپ کس لینگویج سے فیملی سے سی پلس پلس سے ہیں سی پلس پلس میں ہم ایک کلاس بنائیں اس کے اندر ہم نے کچھ فنکشنس لکھے جو ڈفرینٹ ایونٹس کو رسپونڈ کر رہے ہیں مثلاً ہم ایک بٹن کی کلاس بنائیں اور بٹن کے کلاس کے اندر اس کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ بٹن کسی وقت ہم نے ڈسپلے کرنا ہے کسی وقت اس بٹن پہ کی پریس ہوا ہے کبھی اس پہ کی بورڈ پریس ہوا ہے بعض بعض کا آپ دیکھیں بٹن میں کچھ انڈر لائنڈ ہوتا ہے اور اس سے وہ ڈائریکٹ بٹن پریس بھی ہو جاتا ہے یہ ساری لاجک وہاں پہ رکھیں اور اس میں ہمیں کوئی اسٹیٹ انفارمیشن چاہیے تو وہ کلاس کے ممبر ویریبلس میں رکھ لیں تو یہ اسٹیٹ ڈیٹا کو رکھنے کا طریقہ ہے اور پھر ہم جو ایونٹ پروسیس کرتے ہوئے اس اسٹیٹ ڈیٹا کو یوز کریں گے ہم basically stateful event processing کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے نیکسٹ ایونٹ ایجنٹس کی ایونٹ ایجنٹس کیا ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ ایک ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے اس کے جو اینڈ پہ پروڈیوسرس اور کنزیومرس ہیں انہیں ہم ریئلی ایونٹ پروڈیوسر اور ایونٹ کنزیومر کہیں گے لیکن اس کے بیچ میں بہت سارے کلاسز کہہ لیں یا ایجنٹس کہہ لیں یا ماڈیولس کہہ لیں کوڈ ایسا ہوگا جو ان را ایونٹس کو لیں گے اور ان سے ڈیرائیوڈ ایونٹس بنائیں گے ان ساری اینٹیز کو ہم ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کے سینس میں ایونٹ ایجنٹ کہیں گے لیکن ایونٹ ایجنٹ تھوڑی سی ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کی اسپیسیفک ٹرم میں آپ کو اس میں ایسے بھی ملے گا کہ اس ایونٹ ایجنٹ کو بعض کا ہم کسی کنٹیکس میں پروڈیوسر کہہ رہے ہوں کسی کنٹیکس میں ہم اسے کنزیومر کہہ رہے ہوں لیکن اگر بہت ہی پراپر وکیبلری کی طرف جائیں تو جو سسٹم کے اندر ایجنٹس جو کسی کے پروڈیوسر اور کسی کے لیے کنزیومر ہیں ول کال دیم ایجنٹس تو ایجنٹس کی کئی قسمیں ہیں جنہیں ہم ابھی دیکھیں گے تو ایک ایونٹ پروسیسنگ ایجنٹ کئی قسم کا ہو سکتا ہے وہ فلٹر کر سکتا ہے ایونٹس کو کہ کچھ ایونٹس آ رہے ہیں اور سارے ایونٹس آگے نہیں جا رہے بلکہ اس میں سے کچھ ایونٹس آگے جا رہے ہیں وہ ایونٹس کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے جس کی آگے کئی قسمیں ہیں وہ ایونٹس کے اندر پیٹرن ڈیٹیکشن کر سکتا ہے مثلاً پیٹرن ڈیٹیکشن کی ایگزامپل وہی بینکنگ الرٹ سسٹم ہے کہ آپ کے پاس ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں جو کہ آل انڈیویجول ایونٹس ہیں اور آپ کو اس کیس میں اسٹیٹ فل ایونٹ پروسیسنگ کرنی ہے کیونکہ آپ کو پرانے سے کچھ انفارمیشن یاد رکھنی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور اس میں سے ایک پیٹرن ڈیٹیکٹ کر کے ایک ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کنزیومر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں وچ مینس آپ ایک ایجنٹ ہیں ود ان دس سسٹم اور یہ ایجنٹ پیٹرن ڈیٹیکشن کر رہا ہے ٹرانسفارمیشن میں آپ کے پاس ایگریگیٹ ہو سکتا ہے ایگریگیٹ کیا کرے گا ایگریگیٹ کے ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں میں بھی آپ کی ایونٹ اسٹریم میں ایک طرح کی ریکویسٹ ہیں جو ساری ایک ہی کام کرنے کو کہہ رہی ہیں لیٹ سے آپ کی فائل سیو کرنے کو کہہ رہی ہیں یا ابھی ہم بعد میں اس ایگزامپل کو دیکھیں گے کہ بہت ساری چینجز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں آپ کی اپلیکیشن کو کہتی ہیں کہ اس کی یو آئی میں یہ پورشن اپڈیٹ ہونا ہے تو اگر ملٹیپل ایونٹس آ رہے ہیں جو سارے اسی سیم پورشن کو اپڈیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو انہیں ایگریگیٹ کیا جا سکتا ہے تو میں ایک ایجنٹ بنا سکتا ہوں جو اسٹریم میں سے صرف ایونٹس کو ایگریگیٹ کر دے اور میں ان ایگریگیٹڈ ایونٹس پہ رسپونڈ کر لوں اس کے بعد ایونٹس اسپلٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ریئل ایونٹ آ رہا ہے اور اس کے ڈفرینٹ فیزز میں اس کے سب ایونٹ اسپلٹ کر دیے تاکہ ان کو سیپریٹلی ڈیکپل کر کے ہینڈل کیا جا سکے وہ کمپوز کر سکتا ہے کہ ایک ایونٹ ہے جو زیادہ بڑی پرابلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کی ہینڈلنگ کے اندر وہ جسٹ دوسرے ایونٹس کو ریکارڈ کر لے اور یا وہ ایونٹ کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے جس ٹرانسلیشن میں وہ اسے انرچ کر سکتا ہے لیٹ سے اس کے پاس اپنے پاس دو کسی اور سورس سے ایڈیشنل انفارمیشن ہے اور وہ ایڈیشنل انفارمیشن اس ایونٹ کے اندر ڈال دے تو یہ انرچ ہے وہ پروجیکٹ کر سکتا ہے اسے ایک ڈومین سے دوسری ڈومین میں کہ ایک ایونٹ کسی ایکسٹرنل سسٹم سے کسی فارم میں آ رہا ہے اور وہ ہر ایونٹ کو ون ٹو ون ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں بٹ اسے ڈفرینٹ فارم میں اسٹور کر رہے ہیں تو یہ ٹائپس آف ایونٹ ایجنٹس ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایونٹ آبجیکٹس ڈیفائن کیے تھے لاسٹ لیکچر میں اور ایونٹ آبجیکٹس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ ریئل لائف میں جو ایونٹ اکر ہو رہا ہے اس اس میں سے ہم جو انفارمیشن کیپچر کر کے اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ایونٹ آبجیکٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے ایونٹ ٹائپس کی تھوڑی سی بات کی تھی تو اب ہم ایونٹ ٹائپس اور ایک نئی چیز ایونٹ ایٹریبیوٹس انہیں فارملی ڈیفائن کرنے لگے ہیں event type is a specification for a set of event objects that have the same semantic intent and same structure every event object is consider to be an instance of an event type تو ایونٹ ٹائپ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہے کہ سارے جو ایونٹ انسٹنسز ایک پرٹیکولر سیمینٹکس رکھتے ہیں مثلاً فائل ریڈ ہے یا ماؤس موو uh, ہے یا کی بورڈ پریس ہے وہ سارے کے سارے ایک ٹائپ کے اندر ایک ٹائپ کی کیٹیگرائزیشن میں لے آئیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ایک ایونٹ ہینڈلر لکھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں اس ایونٹ ٹائپ کی جو بھی چیز آئے اسے اس ایونٹ ہینڈلر نے پروسیس کرنا ہے تو لینگویجز کے کنٹیکسٹ میں ہم نے بات کی کچھ ایگزامپلس لی تھیں تو اگر ہم کسی لائک سی پلس پلس کی بات کریں تو ایک ایونٹ ہینڈلر اکثر ایک فنکشن ہے جسٹ ایک فنکشن اور ایونٹ آبجیکٹ کیا ہے ایونٹ آبجیکٹ جو ایک ایونٹ کی انفارمیشن ریئل لائف میں سے کیپچر کر رہے ہیں وہ ایک کلاس آبجیکٹ ہے اور ایونٹ ٹائپ کیا ہے ایونٹ ٹائپ ایک کلاس ڈیفینیشن ہے وہ کلاس ڈیفینیشن یہ بتائے گی کہ اس ایونٹ آبجیکٹ کے اندر کیا کیا قسم کی انفارمیشن کس قسم انفارمیشن سیو ہوگی اور جو ایونٹ آبجیکٹ ہے وہ اس کلاس کا ایک انسٹانس ہوگا نیکسٹ ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں ایونٹ ایٹریبیوٹ کی an event attribute is a component of the structure of an event each attribute has a name and a type تو ایونٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے کوئی اسپیسیفک انفارمیشن ہے جو ہم ایک ایونٹ ٹائپ میں مینشن کر رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے ہر ایونٹ آبجیکٹ کے اندر یہ انفارمیشن ہوگی کیا انفارمیشن ہو سکتی ہے مثلا ٹائم اسٹمپ انفارمیشن مثلا ایکس وائی زی آف جو جس جگہ سے ماؤس موو ہوا اور ایکس وائی زی آف جس جگہ ماؤس موو ہوا ہے اور یعنی ماؤس جب موو ہوتا ہے تو ماؤس موو آپ کو ریلیٹو موومنٹ دے رہا ہوتا ہے مثلاً یہ کہ آپریٹنگ سسٹم کو پتہ چل رہا ہے کہ ماؤس موو ہوا ہے اور اس کا delta in X direction delta in Y direction کیا ہے اور پھر اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے ڈیڈیوسڈ ایونٹس بناتے ہیں جس ڈیڈیوسڈ ایونٹ کے ایٹریبیوٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو کہ probably X Y location on the screen بتا رہے ہوں گے جبکہ جو را ایونٹ تھا اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں آپ کو ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائی مل رہا ہے اور آپ نے اگر ماؤس کی کنفیگریشن دیکھی ہو تو ماؤس کو کنفیگر کرتے ہوئے بعض اسپیڈ اسپیڈ دیتے ہیں اسپیڈ سے یہ جو event processing system O S کے اندر ہے یہ اس ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائی کو اس کے کورسپونڈنگلی اسکرین پہ چینج کرے گا مثلاً اگر آپ اسپیڈ چینج کرتے ہیں تو را ایونٹس تو کوئی چینج نہیں آئی ماؤس تو وہی ہے ہارڈ ویئر تو وہی ہے لیکن اب اسکرین پہ موومنٹ زیادہ ہے اسی طرح سے آپ ایکسلریشن سیٹ کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے اگر آپ کو کنٹینیوس موومنٹ کے میسیجز آ رہے ہیں تو آپ نے اب اسٹیٹ میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے کہ آپ کو کتنی ڈیوریشن سے موومنٹ میسیجز آ رہے ہیں اور ایکسلریٹ کر رہے ہیں تو زیادہ ڈسٹینس موو کرنا ہے تو یہ یہاں پہ کی انفارمیشن صرف یہ ایک ایونٹ ٹائپ ہے را ماؤس موو کی اور ایک event type different event type ہے اس انہانس جو جس میں انرسڈ انفارمیشن پڑی ہے ماؤس موو کی اور اس میں ہمارے پاس اسکرین کوآڈینیٹس ہیں اور را او ایس ایونٹ میں ہمارے پاس صرف ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا وائی ہے تو یہ ساری انفارمیشن جو ایک ایونٹ کے اندر رکھنی ہے وہ اس کے ڈفرینٹ ایونٹ ایٹریبیوٹس ہیں اب ہم یہاں پہ اپنی دونوں ایگزامپلس ایک فلاور ڈلیوری کی ایگزامپل جو ایک کمپلیکس سسٹم ہے ریئل ٹائم اور وہ اپنی چھوٹی سی سی پلس پلس کی ایگزامپل ان دونوں ایگزامپلس کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا یہ کنسیپٹس کیسے اپلائی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری سی پلس پلس کی اپلیکیشن ہے جو ہم نے لکھی یہاں پہ آن کی پریس آن فائل ریڈ اور آن فائل چینجڈ یہ تین فنکشنس ہیں جو ایکچولی ایونٹ ہینڈلرس ہیں اور یہ تین ایونٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اگر ہم فردر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دو را ایونٹس ہیں اور ایک ڈیرائیوڈ ایونٹ ہے مثلاً آن فائل ریڈ اور آن کی پریس یہ اس پرٹیکولر اپلیکیشن کے ایکسٹرنل ایونٹس ہیں جبکہ جو آن فائل چینج ہے وہ ایونٹس ہم ہی جنریٹ کر رہے ہیں آن فائل ریڈ کے اندر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آن فائل ریڈ بیسیکلی ایک ایونٹ ایجنٹ ہے جو ایک ایونٹ لے کے ایک اور طرح کا ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس اپلیکیشن میں جو مین فنکشن ہے جو ان ڈفرینٹ ایونٹس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور ان کو کارسپونڈنگ فنکشن ہینڈلرس کال کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہمارا ایک میٹا لیول کا ایک سپورٹ انجن ہے جس کا ہماری اپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم ریئل ایونٹ پروسیسنگ اپلیکیشنز اور سسٹمز میں دیکھیں گے کہ یہ پارٹ اکثر ہمیں سسٹم میں بنا بنایا مل جائے گا ہمیں یہ پارٹ لکھنا ہی نہیں ہوگا لیکن ہم نے یہ اپلیکیشن کیوں لکھی ہم نے یہ کام بائی ہینڈ کیوں کیا تاکہ جب آپ ان اپلیکیشن میں جائیں جہاں آپ صرف ہینڈلرز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے مین ایونٹ لوپ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نے آپ کے لیے لکھ دیا اور اس وجہ سے آپ کا مین فنکشن ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ کو ایک دم سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایک مین موجود ہے جو ڈفرینٹ ایونٹس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے جو ڈفرینٹ آپ کے فنکشنس خود سے انووک کر رہا ہے اور آپ ان کے رسپانس میں اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ کا پروگرامنگ اسٹائل چینج ہو گیا ہے لیکن اسی طرح سے ایک مین کسی نے آپ کے لیے لکھا ہے جس میں ایگزیکشن آئی ہے اور وہ چل رہی ہے اینڈ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایگزامپل تھی اس میں کنسپٹ کیسے اپلائی ہوتے ہیں ہمارے پاس ایکسٹرنل پروڈیوسرس ہیں جو فائل چینجز کے اور کی پریسز کے اور ہم ان کو پروسیس کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے جو فائل فائل ریڈس کو پروسیس کر کے انہیں فائل چینج ایونٹس بنا رہا ہے تو یہ ابھی ہم نے جیسے بات کی لیٹر جب ہم اپلیکیشنز لکھیں گے تو ہم یہ مین نہیں لکھ رہے ہوں گے یہ مین ہمیں سسٹم پرووائڈ کر رہا ہوگا ہم صرف یہ ایونٹ ہینڈلرز لکھ رہے ہوں گے اور ابھی جو ہم اپلیکیشن لکھی اس میں یہ یہ ہینڈلرز گلوبل ہیں یہ گلوبل فنکشنز ہیں ہماری اپلیکیشن میں جو ایک کمپلیکسٹی ایڈ ہوگی لیٹر وہ اس طرح سے ایڈ ہوگی کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈیولس ہوں گے جو اسکرین کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے لیے ایونٹ ہینڈلنگ کر رہے ہوں گے you can think of them as small event processing systems in themselves یہ ایونٹ پروسیسنگ سسٹمس مل کے آپ کی اپلیکیشن بنا رہے ہوں گے لیکن یہ جو ابھی ہم نے سسٹم لکھا جس میں ایک ہی آپ کا پروسیس ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے یہ ایک کیوں ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ کنسول اپلیکیشن ہے اس نے وہیں پہ آؤٹ پٹ دینی ہے اس نے وہیں پہ ان پٹ دینی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کو ضرورت نہیں ہے ملٹیپل سسٹمس بنانے کی جب کہ جب آپ ایک ورڈ پروسیسر سوچیں اس میں مینیو بار کی ہینڈلنگ اپنی ہونی چاہیے جو رولر ہے اس کی اپنی ہونی چاہیے اور انہوں نے آپس میں انٹر کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے جہاں پہ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں اس کی اپنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ سارے different like mouse keyboard different events کو ڈفرینٹلی ہینڈل کرتے ہیں اور لیٹر ان دا کورس ہم یہ دیکھیں گے ایسی اپلیکیشنس دیکھیں گے جو اپلیکیشنس جو سسٹمس ہمیں یہ بنے بنائے چھوٹے چھوٹے ایونٹ پروسیسنگ نیٹورک دے دیں گے مثلاً بٹن بٹن کی ہم نے دو تین بار ایگزامپل دی گوئی ایلیمنٹ بٹن یہ ان اٹ سیلف ایک چھوٹا سا ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ہے جو ہمیں بٹن ایونٹس جنریٹ کر کے دیتا ہے اور ہم اپنی اپلیکیشن میں صرف ان کے ہینڈلرس لکھ رہے ہوں گے تو یہ ہوگا کہ ایک ایونٹ پروسیسنگ سسٹم ایک دوسرے ایونٹ پروسیسنگ سسٹم کو ایک ایونٹ دے رہا ہے اور ہم اس پہ آگے ریئیکٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری فلاور ڈلیوری اپلیکیشن کی ایگزامپل تھی اس ایگزامپل پہ یہ ایونٹس کس طرح سے میپ ہوتے ہیں تو ہم ان اس میں ایک ایک ایونٹ کی بات نہیں کریں گے جب میں نے آپ کو یہ پوری اپلیکیشن کی ڈائگرام دی تھی جو آپ کی بک میں بھی ہے اس میں سارے ایونٹس ڈرا ہوئے ہوئے ہم نے ایونٹس کی بات کی delivery request event this event that event ہم نے ان کے ایٹریبیوٹس کی بات نہیں کی کہ کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے ان کی ایونٹ ٹائپ کیا ہونی چاہیے ان کی ایونٹ ٹائپ میں ان کی ایونٹ ٹائپ اس کا پروڈیوسر کون ہے کنزیومر کون ہے کس ٹائپ کا پروڈیوسر ہے hardware generated software کون سی یہ ساری چیزیں ہم نے ان کی ذکر نہیں کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایگزامپل کو لے کے اور خود بیٹھ کے ان سارے ایونٹس کے سارے ایٹریبیوٹس نکالیں یہ اسائنمنٹ نہیں ہے اس کا سارا سولوشن آپ کی بک میں موجود ہے اگر آپ کہیں اسٹاک ہوں تو جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ایکسرسائز آپ کو ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر میں اس مینٹیلٹی کے ساتھ سوچنے پہ فورس کرے گی کہ یہ ایک ایونٹ میں نے ڈرا کی ہے ڈلیوری ریکویسٹ کیا انفارمیشن اس کے ساتھ جائے جو نیسسری ہے اور سفیشینٹ ہے یعنی ایسی چیزیں نہ بھیجیں جس کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اتنی انفارمیشن ہو کہ اگلی پارٹی اس پہ ریئیکٹ کر سکے یہ وہ پارٹ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک ریئل لائف ایونٹ میں سے ہم نیسری انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اور آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں ہم سملر کام کرتے ہیں ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں ایک کلاس سے کسی ریئل کنسیپٹ کو ماڈل کرتے ہیں اور ریئل کنسپٹ میں سے صرف ریلیونٹ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایونٹ پروڈیوسرز اور کنزیومرز آئیڈینٹیفائی کرنے اور یہ دونوں ہی دو تین قسم کے ہو سکتے ہیں آپ کے event producer hardware based ہو سکتے ہیں کہ آپ بالکل ایکسٹرنل سسٹم سے ماؤس سے کی پریس آ رہا ہے آپ کے سافٹ ویئر سسٹم سے جنریٹ ہو سکتے ہیں یا کسی اور ہیومن انٹریکشن کی وجہ سے جنریٹ ہو سکتے ہیں تو مثلاً hardware totally hardware based event کی ایگزامپل ایک ٹیمپریچر سینسر لگا ہوا ہے جس میں ہیومن نے انٹریکٹ نہیں کرنا بٹ کسی اور وجہ سے ہارڈ ویئر نے ایک انفارمیشن پاس آن کی ہے یا کسی اور سافٹ ویئر سسٹم نے ایک اناملی ڈیٹیکٹ کی کہ کسی سب سسٹم میں یہ انفارمیشن اس طرح سے جنریٹ ہو رہی ہے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے یا ایونٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو again human based interaction keyboard یا ماؤس سے آ رہے ہوں اور یہ ساری انفارمیشن کے سورسز ہوتے ہیں سینسرس ڈفرینٹ قسم کے سینسرس یا ہارڈ ویئر کے لیے different software system software based کے لیے اور ہیومن انٹریکشن میں آف کورس کوئی ہیومن انیشیٹ کر رہا ہے اسی طرح ایونٹ کنزیومرس میں یہ کنزیومرس میں یہی سیم ٹائپس ہوتی ہیں بٹ ایونٹ کنزیومر جو ریزلٹ جنریٹ کرے گا مے بی وہ ریزلٹ ایک ہارڈ ویئر ایونٹ ہو اس کیس میں وہ کوئی ایکچویٹر ہوگا جو ریئل سسٹم میں کچھ چینج ڈالے گا یا وہ سافٹ ویئر بیسڈ ہوگا کسی اور سافٹ ویئر سسٹم کو کوئی انفارمیشن دے گا یا وہ ہیومن انٹریکشن ہوگی کہ وہ ہیومن کو کوئی اسکرین پہ یا کسی جگہ آؤٹ پٹ دے گا اور ابھی جو ہم نے ایگزامپل کی ہے لاسٹ اس جو سی پلس پلس والی اس میں آپ کے یہ سارے ایونٹس کے آؤٹ پٹ کا کنزیومر ہیومن تھا اور کنزیومر کو جو ہم نے سی آؤٹ ہر جگہ کیا ہے دیٹ مینس اس ایونٹ کو پروسیس کر کے ہم نے ایک ہیومن کو ایک آؤٹ پٹ دی تو یہ ساری چیزیں آپ اس ایگزامپل میں آئیڈینٹیفائی کریں نیکسٹ ٹائم ہم انہی کنسیپٹ کو تھوڑا سا تھیوری ہم نے اچھی خاصی بلڈ کر لی ان کنسیپٹ کو ہم تھوڑا سا پوز کریں گے ہم تھوڑا سی شارپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے ہم جو event driven programming GUI programming visual programming کرنے جا رہے ہیں وہ ساری سی شارپ اور ڈاٹ نیٹ پلیٹ فارم پہ ہوگی تو ایزیومنگ کہ آپ کو سی پلس پلس آتی ہے میں آپ کو سی شارپ کا سیمینٹکس اس کی انوائرمنٹ اس کی جو آئی ڈی ہے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا اور پھر ہم وہاں سے آنورڈ چلیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ